بے وقوف قوام ایک وقت کا قصہ ہے کہ آموں کی جھرمٹ میں ایک کوؤں کا جھنڈ رہتا تھا آج وہاں کافی رونق تھی کیونکہ مسٹر کاؤ چھٹی پر جا رہا تھا اور اپنے دوستوں کو الوداع کہہ رہا تھا یہ رہا تمہارا پسندیدہ آم کا حلوہ مسٹر کاؤ جی شکریہ مسز یہ ٹہنیوں کا گچھا بھلو اور دیودار کی گوند پتا نہیں تمہ کہاں پر گھونسلہ بنانا پڑ جائے شکریہ مجھے تم سب کی بہت یاد آئے گی اور آخر کار میں ان سب تحفوں کو سمیٹ کر جو اس کے دوستوں نے دیے تھے مسٹر کاؤ اڑ گیا مسٹر کاؤ اڑتا چلا گیا پہاڑوں کے اوپر سے دریاؤں گاؤں اور شہروں کے اوپر سے زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے دنیا کو دیکھا تھا ایک دن اس نے سنا بادلوں کا گرجنا اور بجلی کا کڑکنا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے بارش ہونے والی ہے اس نے جلدی ہی درخت پر پناہ لی مجھے لگتا ہے آج رات مجھے یہاں رکنا پڑے گا بارش میں اڑنا اچھی تجویز نہیں ہے جب مسٹر کاؤ درخت پر جگہ تیار کر رہا تھا اس نے ایک عجیب سی آواز سنی اس نے فوراً ٹہنیوں سے جھانکا اور دیکھا کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی بارش ہونے والی ہے یہ باشندے کون ہیں یہ اڑ رہے ہیں کیا یہ پرندے ہیں اور یہ کتنے کتنے خوبصورت ہیں مسٹر کاؤ یعنی اس کوے نے زندگی میں پہلی مرتبہ مور دیکھے تھے اور اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اتنے خوبصورت ہیں وہ اپنے چمکیلے کالے پروں کا مقابلہ ان کے رنگ برنگے لمبے پروں سے کرنے لگا اچانک اسے اب کوا ہونا ناگوار گزر رہا تھا میری جانب دیکھو میں کتنا کالا اور بدسورت ہوں میں ان کی طرح بننے کی خواہش رکھتا ہوں وہ کتنے خوبصورت اور دلکش ہیں تو مسٹر کاؤ موروں کو دن رات دیکھتا رہا اس کے علاوہ کوئی بھی بات اس کے ذہن میں آ ہی نہیں رہی تھی کہ وہ بھی ایک مور بنے پر کیسے وہ ان کی طرح بیر کھانے لگا اور ان کی طرح رقص کرنے لگا اور ایک دن اسے ایک تجویز سوچی خوبصورت نے دیودار کی گوند لی جو اس کو مسٹر اور ان پروں کو اپنی دم میں چپکا لیا ہاں، اب میں ایک مور بن گیا ہوں آخر کار گھر واپس جانے کا وقت آ گیا یوہو تو یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ایک مور بن گیا ہے مسٹر کاؤ نے واپس گھر کی جانب رخ کیا مسٹر کاؤنی نے مسٹر کاؤ کو دیکھا اور باقی سب کو اطلاع کی اور جلدی ہی وہ سب مسٹر کاؤ کے گھونسلے میں اکٹھے ہو گئے واپس آنے پر تمہارا استقبال ہے مسٹر کاؤ تمہاری چھٹیاں کیسے رہیں ہم نے تمہیں بہت یاد کیا چھٹیاں اچھی تھیں شکریہ پر اب میں ایک بدسورت رہا میں بن گیا ہوں ایک خوبصورت مور پر تم بھی تو ایک کوا ہی ہو تم کو کدسورت کیسے کہہ سکتے ہو میں تمہارے لیے آم کا حلوہ لائی ہوں شکریہ پر کیونکہ اب میں ایک مور ہوں میں کیول بیر ہی کھاؤں گا کو کو مسٹر کاؤ کا رویہ پسند نہیں آیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ دیں گے پر ابھی بھی مسٹر کاؤ نے اپنا سبق نہیں سیکھا تھا ایک دن اس نے ایک فیصلہ کیا یہ بدسورت کوے میں ان کے ساتھ کیوں رہوں میری حق کی جگہ تو موروں کے ساتھ ہے تو مسٹر کاؤ موروں کے ساتھ رہنے چلا گیا کیونکہ اب میں ایک مور ہوں تو میں نے سوچا کہ میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں موروں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور اس عجیب و غریب مور کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی لیکن ایک دن بارش ہونے لگی اور مسٹر کاؤ کے مور والے پر گر گئے تم تو مور نہیں ہو یقیناً میں ایک مور ہوں میں تمہاری طرح کھاتا ہوں میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں میرے تمہاری طرح ہی چمکدار رنگ برنگی پنکھ ہیں کیا ہماری طرح کے پر کوا ہو نہیں نہیں نہیں تمہارے چمکیلے کالے پر تم اتنا خوبصورت بناتے ہیں کیا موروں نے کاؤ کے خوبصورت کالے پنکھوں کی تعریف کی کوا اس پر یقین نہ کر سکا تمہارے پر اتنے خوبصورت ہیں وہ تمہیں آسمان میں اونچی پرواز دیتے ہیں ان لمبے پروں کی وجہ سے ہم نیچے ہی اڑ پاتے ہیں کاش ہم بھی تمہاری طرح آسمان چھو سکتے پر تم نے اپنے خوبصورت خاندان اور دوستوں کو چھوڑا اور یہاں آئے بس مور بننے کے لیے کتنی شرم کی بات ہے یہ گھر واپس جاؤ اس میں خوش رہو جو تم ہو آخر کار مسٹر کاؤ کو اپنی بے وقوفی کا علم ہوا اور وہ واپس گھر آیا ہلو uh, مسز Conning? میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو اور میں اسی کے قابل ہوں میں نے وہ بننے کی کوشش کی جو میں نہیں ہوں اور اس سلسلے میں میں نے اپنے خاندان اور دوستوں کو کھو دیا مہربانی کر کے مجھے معاف کر دو تمہیں میرا آم کا حلوہ چاہیے یقیناً مہربانی کرو میں ہر وقت بیر کھا کھا کر تنگ آ گیا ہوں مجھے معاف کر دو سب لوگ میں کوا ہوں اور چاہے کتنے بھی پر لگا لوں میں کوا ہی بنا رہوں گا تمہارا پھر سے سواگت ہے کسی کی طرح کپڑے پہن کر کسی کے کھانے کے انداز کی نقل کر کے کسی کے جینے کے انداز کی نقل کر کے ہم وہ نہیں بن جاتے سب سے عمدہ بات جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں مطمئن رہے جو ہم ہیں چاہے ہم کوئی بھی ہو ہم اپنے ہی انداز میں خاص اور بہتر ہیں